اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب رحمت سارے روح کی بحث کر رہے ہیں اور اٹھائی کر بتانا یہ ہے کہ روح کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسے بنتا ہے انسان اپنے جسم اور روح کے باقی تعلق پر اگر غور کرے تو روح دنیا میں مغلوب ہے انسان کا جسم غالب ہے اور آخرت میں اور اللہ کے یہاں اصل بھی انسان کی روح ہے اور انسان کی روح جتنے نیک آمال کرتی ہے اس کے اثرات جسم پر بھی پڑتے ہیں اور جسم جتنے بھی نیک یا بد آمال کرتا ہے اس کا اثر بھی انسان کی روح پر جا کر پڑتا ہے اس لیے نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ میری پاک ہے اس لیے مجھے جسم کے کی ضرورت نہیں اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ جسم کے آمان سارے صحیح ہیں لہذا روح پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ نے نظام ان دونوں کا باہمی مرتبت منسلک ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہے کہ ایک کا اثر دوسری چیز قبول کرتی ہے یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں فتوا ہم بظاہر ان چیزوں پر دیتے ہیں جن چیزوں کو جسم انجام دیتا ہے اور روح جن چیزوں کو انجام دیتی ہے ہم اسے دیکھ نہیں پاتے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا تھی اور روح کیا تھی اسی لیے بخار نے طلاق کے بعد نتائج میں لکھا ہے کہ اگر آدمی یہ جملہ کرے تو اس سے یہ قسم لے لی جائے کہ یہ جملہ تم نے طلاق کی نیت سے کہا ہے یا نہیں کہا اور اگر وہ یہ کہے قسم کھا کے کہ میں نے طلاق کی نیت سے نہیں کہا تو اس کی قسم کو مان لیا جائے اور اس کے قول کا اعتبار کر لیا جائے اب یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو چیز جو اس کے پتے کچھ کام کر رہی ہے وہ انسان کی نیت اور ارادہ ہے اور اس نیت اور ارادے کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے اللہ کی قسم کھا کر کے کہو کہ تم نے یہ کام کس نیت سے کیا تھا تو اب جو بھی وہ قسم کھائے گا اس کے مطابق ہوگا اور کسی مومن سے یہ توقع رکھنا بہت دشوار تھا کہ یہ آدمی جھوٹی قسم کھائے وقت میں بڑی برکت تھی اور لوگوں کو اللہ کی عظمت کا بہت احساس اور خیال تھا اس لیے لوگ اللہ کی قسم ایسی آسانی سے نہیں اٹھاتے تھے بڑی مشکل ہو جاتی تھی کسی کو قسم دینا اور اسلاف میں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے متعلق یہ آتا ہے کہ ان سے ساری زندگی قسم نہیں سنی گئی کہ کبھی بھی اللہ کے نام کی قسم نہیں کھاتے یہ قسم اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی اگر گناہ کی قسم توڑے تو بھی کفارہ دے نیکی کی قسم پہ تو دینا ہی دینا ہے گناہ کی قسم اگر توڑ دے تو بھی کفارہ دے مثلاً ایک آدمی نے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا ایک آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں فلاں کو قتل کروں گا اللہ کی قسم میں تمہیں طلاق دے دوں گا بیوی کو کہا اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو طلاق تو نہیں دی اس نے کسی نے سمجھایا بجایا اور وہ قتل نہیں کر سکا یا اس کی نیت اور ارادہ بدل گیا تو یہ جو اس نے گناہ کی قسم کھائی تھی اگرچہ یہ گناہ پر ہے لیکن قسم توڑی نا جب قسم ٹوٹی ہے تو اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا یا تو طلاق دے دیتا اور قتل کر دیتا تو قسم پوری ہوتی وہ تو ہوا نہیں اس کی بہت سی وجوہ ہو سکتی ہیں اور وہ کرنا شاید بھی نہیں تھا یہ قسم اتنی باس چیز ہے کہ کوئی آدمی گناہ کی قسم کھا لے تو بھی اسے پورا تو نہیں کرنا لیکن جب نہیں پورا کرے گا وہ ٹوٹے گی تو اس کے بعد اسے کفارہ دینا ہے اور قسم کا کفارہ تین چیزیں ہیں ایک چیز ہمارے زمانے میں نہیں ہے اور وہ ہے غلام کا آزاد کرنا اور باقی دوسری چیز یہ ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے دو وقت اتنے پیسے دے دے کہ دس مسکین صبح و شام کا کھانا کھائیں یہ چیز ہے اور تیسری چیز پھر اس کے بعد اسی میں یہ ہے کہ وہ کپڑے دے دے دس مسکینوں کے کپڑے سلوا دے یا انہیں کپڑے دے دے نہ بھی سلوائے تو انہیں کپڑا دے ایسا کپڑا جو تین مہینے تک پہنا جا سکے تین مہینے سے پہلے کٹ نہ جائے ختم نہ ہو جائے تو کم سے کم وہ تین مہینے گزارے اور تیسرا چوتھا درجہ پھر قسم کری ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں نہ غلام ہے اور نہ پیسے ہیں کہ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑا دے تو پھر وہ انسان تین روزے رکھے مسلسل تب جا کر قسم کا کفارہ ادا ہوتا ہے حالانکہ اس نے قسم گناہ کی کھائی تھی اور قسم اسے توڑنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم جب کوئی آدمی قسم کھا لے کسی چیز کی اور پھر وہ دیکھے کہ قسم کے توڑنے میں خیر ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے جس کام میں خیر اس لیے حکم ہوا کہ آدمی اللہ کا نام اللہ کی قسم اللہ کو گواہ بنانا بہت بڑی چیز اب آدمی سے پوچھا گیا کہ یہ جملہ تم نے کہا ہے اور اس پہ دونوں حکم لگ سکتے ہیں آپ کی بیوی کو طلاق ہوئی تھی اور نہیں بھی ہوئی اس کا فیصلہ تو آپ کی قسم کر سکتی ہے جھوٹی قسم کھا لی اور اس کی نیت طلاق کی تھی ساری زندگی بیوی کے ساتھ گناہ میں وہ ملوث رہے گا بیوی میں کچھ نہیں ہے اس لیے کہ شوہر نے قسم اٹھا لی اس نے اعتبار کر لیا اور اگر اس نے سچی قسم اٹھا لی تو پھر اللہ کے یہاں اس کا معاملہ ٹھیک ہے اس کی بیوی رہے گی تو قسم تب جو ہے کہ اندر کی نیت کو ظاہر کرتی ہے اس لیے جو جرو کا معاملہ ہے وہ اندر کا ہے اللہ ہی سے جانتا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ خدا کا علم حاصل کرنا خدا تک پہنچنے کی راہ اختیار کرنا اور جیسے نماز ہے روزہ ہے یہ عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی اس سے بڑھ کر آدمی پہچان حاصل کرے جان اور پہچان میں فرق ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں کہ اس محلے میں رہتا ہے یہ نمازی ہے یہ فلاں مسجد میں آتا جاتا ہے فلاں جگہ اس کی دکان ہے اور پہچان سے تھوڑے لوگوں کو ہیں کہ مزید تعارف ہو اس کا نام کیا ہے فیملی کون سی ہے کرتا کیا ہے اور بہت سی چیزیں جو جاننی پڑتی ہیں یہ اللہ کا علم ایک الگ چیز ہے اور اللہ کی پہچان ایک الگ چیز ہے کہ انسان اللہ کی پہچان پیدا کرے اللہ تعالیٰ صفات اور اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تعلق ہمیشہ کے لیے قائم رہے اور روح میں اللہ کی یاد بس جائے اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے رضی اللہ عنہ نے کہا میں خدا کو یاد کرتا ہوں تو کسی نے کہا کہ کتنا ذکر آپ روزانہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ایک لاکھ مرتبہ خدا کی تصویر پڑھتا ہوں یعنی سبحان اللہ یا الحمد للہ کوئی بھی چیز انہوں نے کہا ایک لاکھ مرتبہ پڑھتا ہوں سوائے اس کے انگلیوں میں جتنے میں غلطی ہو جائے تو ایک لاکھ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں روزانہ بارہ ہزار مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہوں بارہ ہزار مرتبہ ذکر کرتا ہوں اور فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں اگر قتل ہو جائے تو ان کی نیت بارہ ہزار روپے ہے تو میں بارہ ہزار خدا کو یاد کرتا ہوں روزانہ کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے میں روزانہ ایک کا پیسہ ایک کے وقت ذکر کر کے اللہ کے یہاں جمع کرا دیتا ہوں کہ وہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی جان پہ گناہ کرتا رہتا ہوں اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ذکر یہ اسی لیے تھی کہ روح پاک ہو اور روح کو ایسا تزکیہ ملے جس کے ذریعے اللہ کی طرف سے جو انوار اور برکات آتی ہیں ان انوار اور برکات کو انسان کی روح جذب کر سکے اور روح سے میل مل جائے اسی لیے جو لوگ جاتے تھے حج اور عمرے پر بھی اسی وجہ سے جاتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سامنے پیش کرتے رہتے تھے اگر کالا ہو تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے لیکن خاص قرب کی جو نسبت ہو جاتی ہے اس اعتبار سے محمد ابن منقد رحمت اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے تھے حضرت منتظر رحمت اللہ علیہ خود بہت بڑے تابعین تھے اور محمد ابن یہ ان کے بیٹے ہیں غالباً تبا تابعین میں تھے تو منقدر رحمت اللہ علیہ اپنے بچوں کو حج پہ لے جاتے تھے پہ لے جاتے تھے کسی نے کہا آپ اپنے بیٹوں کو کیوں لے جاتے ہیں تو کہنے لگے اللہ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں کیا پتا خدا کب کسی کو قبول کر لے تو پیش کرتا رہتا ہوں کہ میرے بچوں کو آپ اللہ ان بچوں کو قبول فرما لیں تو یہ اسی لیے تھی ساری محنت کہ انسان کی روح تازہ رہے اور روح میں اللہ کی یاد رہے اور روح اتنی چکنی رہے کہ انسان کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو معاشیت اور گناہ کا تعلق بنتا ہے اس کو اسی لیے کہ اللہ مقصد خشیت کا ماں قبول بھی اللہ پروردگار اپنی اتنا خوف نصیب فرما دے جو میرے درمیان اور تیرے درمیان اے اللہ آڑ بن جائے یعنی اتنا خوف خدا کا اتنا رو ہو کہ اس کے بعد میں اللہ کی نا فرمانی نہ کر سکوں بہت سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق انسان کا قائم رہتا ہے اور سب سے بڑی چیز خدا کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے جتنا انسان خدا کو یاد کرتا رہتا ہے خدا کا ذکر کرتا رہتا ہے اتنا ہی روح اجلی ہوتی رہتی ہے روح اتنی پاک رہتی ہے کیونکہ اللہ کی یاد بار بار بار بار روح میں جب آتی ہے تو حتیٰ کے آدمی سو بھی جاتا ہے تو بھی اس کی روح اللہ کو یاد کرتی رہتی ہے سوتے میں بھی خدا کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور انسان تھوڑا کرتا ہے محنت کرتا ہے دن کو اور رات کو اس کی کمائی ہے کہ وہ سو گیا اس کے باوجود روح میں خدا کی یاد آ گئی صحابہ رام رضی اللہ عنہ اور پھر تابعین تبا تابعین یہ سارے حضرات کثرت سے خدا کو یاد کرتے تھے عشر کی نماز کے بعد مغرب تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور انہوں نے گویا کی زندگیوں میں اثر سے مغرب کا کب چوک اللہ کے لیے رکھ دیا تھا اور کثرت سے خدا کو یاد کرتے رہتے تھے کہتے ہیں مسجدوں میں داخل ہوتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ کے زمانے میں تو ایسی آواز آتی تھی جیسے مکھیاں بن بن آتی ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ خدا کی یاد اللہ کے ذکر میں لگے رہتے اللہ کی یاد یہ روح کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے اتنا ذکر کرے اللہ اتنی یاد ہونی چاہیے کہ روح اللہ کی ذاکر بن جائے اللہ کو یاد کرے اتنی روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان یذکر اللہ وہ اللہ کو یاد کرتے تھے کل ہر وقت خدا کو یاد کرتے رہتے تھے ہر وقت خدا کی یاد جو ہے یہ دراصل روح کی یاد ہے کہ روح میں اللہ کی یاد رچ گئی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب کی سب آ کے خدا کی یاد ہوتی تھی نماز وہ اللہ کی یاد ہے اسی لیے تم سارے صلاح کرنا ہے آپ کے صلاح کے ذکری میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے حج کو آپ دیکھیں وہاں اللہ کہتے ہیں کہ مینا میں جاؤ تو وہاں پر جو مینا میں رمی ہے رمی کے بعد تم فارغ ہو اللہ نے کہا کہ فخر اللہ اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو کہ جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو اس سے بڑھ کر خدا کو یاد کرو روزہ ہے اس میں بھی یہ راستہ ہو سکتا تاکہ تم لوگ مستقی بن جاؤ ہر چیز میں اللہ کی یاد ہے کیونکہ اللہ کی یاد جب مسلسل رہتی ہے تو روح کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے شیطان پر سب سے زیادہ گراں ہی گزرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان کو غفلت میں مبتلا کر دے اصل جرم انسان کا غفلت ہے اللہ سے اللہ کی باتوں سے اللہ کے ساتھ تعلق سے یہ غفلت جس دن دور ہو جاتی ہے اس دن کام لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدیات پڑتی ہیں خدا کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں خدا کی طرف سے ہر دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے یہ سب کچھ خدا کی یاد اور جو حقیقت میں خدا کو یاد کرتے تھے ان کی نظر اللہ کی بے نیازی پر چلی جاتی تھی تو پھر پریشانی ہوتی تھی رو دیتے تھے اس لیے پوری زندگی یا تو وہ بے اطمینانی ہے کہ اللہ کیا پہنچ کے کیا ہوگا یا حیرت ہے کہ ایک مقام آدمی پر کھلتا ہے اور اس میں حیران ہوتا ہے پھر اس سے آگے چلتا ہے تو اس سے حیران ہوتا ہے جتنا جتنا فکر اللہ آپ کے بارے میں سوچ انسان کی بڑھتی ہے سوائے حیرت کے کچھ نہیں ملتا حیرت در حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اچھا اللہ کی شان یہ بھی ہے اللہ کی شان یہ بھی ہے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ اتنے بڑے آدمی تھے حدیث شریف کی اکثر کتابوں میں سفیان رحمت اللہ کا ذکر آیا ہے تو روتے رہتے تھے کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے رونے کی تو کہنے لگے وہ جو تقدیر ہے نا اس میں میرے مقدر کیا لکھا گیا ہے کہ یہ آدمی کفر پہ مرے گا یا ایمان پہ مرے گا شکیوں یا سرین اللہ نے کیا تحریر فرمایا ہے فرشتوں کو کیا حکم دیا ہے اس وجہ سے روتا ہوں کہ آخرت آخری لمحہ جو ہے اس کا کیا بنے تو روح کا ذکر روح کے ساتھ اللہ کا تعلق اس پہ زمانہ اور جگہ سے نہیں کرتی ایک آدمی ممکن ہے یہاں سے دس ہزار میل کے فاصلے پر ہے اور وہ آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی دعا اور توجہات میں کوئی آدمی آ جائے اس کے ذکر کا اثر وہاں تک پہنچتا ہے اس کی روح کی برکتیں وہاں تک پہنچتی ہیں این ممکن ہے کہ آدمی آج سے ایک ہزار سال پہلے ختم ہو گیا ختم کر دیا لوگوں نے لیکن اس کی روح کو جو وقع حاصل ہے این ممکن ہے کہ ہزار سال بعد آنے والا بچہ اس کے اثرات کو محسوس کرے کے یہ اتنی کثرت سے چیزیں پائی جاتی ہیں اتنی کثرت سے یہ سارے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے ان کو یہ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ سارے جھوٹے معاذ اللہ جھوٹ پہ جمع ہو گئے تھے اللہ پر جھوٹ بولنا وہ ایسی بے برکتی پیدا کر دیتا ہے جو چیزیں آگے پر چلتی اس لیے زمان و مکان کی کیسی ہے اسی لیے صوفیہ جو اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ اولیاء اللہ کی قبول سے فیض حاصل ہوتا ہے اس کی بھی اصل وجہ یہی ہے یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو کہہ دیں کہ قبروں پر جا کے بیٹھ جاؤ اور تم وہاں سے کوئی فیض حاصل کرنے لگو اس کے بھی کچھ طریقے ہیں لیکن جو اس اس اس کے کے کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو صاحب دل ہوتا ہے جس کی بھی تصویر ہوئی کہیں بھی ہوئی روح کا تعلق ارتباط ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اربار سے اس انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق پیدا کر دیتے ہیں پھر وہاں سے وہ برکات آتی ہیں اور اس انسان پر نازل ہوتی ہیں اس انسان کو باقاعدہ بہت سی چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور وہ سب کچھ ایسا باریک سلسلہ ہے کہ اس انسان کی عقل نہیں بعض اوقات تسلیم کرتی اس کی بڑی موٹی سی ایک مثال خواب ہے انسان خواب میں دیکھتا ہے کسی نے آپ کے کچھ کہہ دیا اور بعد میں وہ بات ہو گئی تو وہ کیا چیز تھی اللہ تعالیٰ نے یا تو آپ نے کسی فرشتے کو بھیج دیا اب فرشتہ اس اس کو نظر آیا جو صورت انسان کو اچھی لگتی اس لیے کہ اللہ اعلیٰ مومن کو تکلیف نہیں دیتا آدمی دیکھتا ہے خواب میں کہ فلاں شخص آیا اس نے یہ کہہ دیا اب فلاں شخص جو آیا اس کو تو بھی کئی سال ہو گئے یسوس کی روح آئی اس خواب میں اور یا پھر فرشتے اس کی صورت اور روح دھار کرائے اور انہوں نے آپ سے خوشخبری دی اب یہ یہاں سے گمراہی بھی شروع ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کو میرے سارے آوال کا علم ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہیں ساری حادثوں کا علم ہو این ممکن ہے کہ اللہ کا کوئی فرشتہ آ گیا ہو یا زیادہ زیادہ ان کی روح آ گئی ہو اور خدا نے اسے اجازت دے دی ہو جب تک قطن فیصلہ نہ ہو جائے ہم اس وقت تک عقیدہ کیسے اپنا سکتے ہیں اس کی عقیدے کا بگاڑ بھی شروع ہو جاتا ہے لیکن اصل اللہ قبروں سے فیض ہونا شاہ ولی اللہ اللہ رحمۃ علیہ اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کئی چیزیں لکھی ہیں اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے تو پوری کتاب اس موضوع پہ لکھ دی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے ساتھ ان کا کیسے رقص و ضبط رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پہ کیسے غالب آ گئی نے کیسے آ کے شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں لبوچ لیا مجھے یہاں تک کہ میرے ساری جسم پہ سب جگہ ساری ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور اس نے میرے دل میں انہوں نے یہ ڈالا کہ اب یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے شاہ صاحب رحمت اللہ پہ سمجھائی گئی بہت بڑی بات سمجھائی گئی اور کہا اب میری امت پہ ایسا دور آ رہا ہے جس میں حدیث اور فقہ کو تصدیق دینی ہو مسائل جو تم بیان کرتے ہو اور حدیث کی طرف نہیں جاتے تو اب ایسا دور آ رہا ہے جس میں اور حدیثہ پر تصدیق دینی ہوگی ہندوستان میں جمود کا یہ حال تھا کہ کس شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ بات کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگ کہتے تھے مسئلہ بیان کرو حدیث نام سے بیان کرو یہاں تک کہ تشاہد میں اشارہ کرنا اشد اللہ علیہ پہ نماز میں انگلی اٹھانا یہ افغانستان کے پٹان ہی توڑ دیتے کہتے تھے یہ کہاں آیا نماز میں اصل میں سکون ہے اور آدمی اگر اس پہ غور کرے تو وہ صاحب مذہب سے ثابت ہے امام محمد صاحب سے امام منیفا رحمۃ اللہ صاحب سے اس سے زیادہ کیا یہ انگلی توڑ دیتے تھے ایسے ایسے لوگ تھے جو جتائی پر سب پر قالین پر نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے اور کہتے تھے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زمین پہ نماز پڑھتے تھے لہٰذا تم زمین پہ نماز پڑھا کرو ان چیزوں پہ نماز پڑھنا ہے یہ ایک جمور تاری ہو گیا تھا کہ کسی حدیث کو نہیں سننا کچھ نہیں سننا شاہ عبد الحق صاحب محدود ریلوی رحمتہ اللہ علیہ حدیث کو لائے لیکن اسباب اور رجوع ایسے تھے کہ حدیث زیادہ پھر پھیل نہیں کی لیکن شاہ ولی اللہ محدث دیوی رحمۃ اللہ جب حرمین شریفین گئے ہیں تو انہوں نے وہاں سے حدیث پڑھی شیخ طاہر فرزلی رحمۃ اللہ سے اور طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے جب سند دی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو حدیث پڑھانے کے بعد انہوں نے لکھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جب حدیث پڑھتے تھے استاد سے تو ایسے ایسے سوال کرتے تھے کہ استاد حیران ہوتے تھے کہ یہ اس کے دماغ میں کیا یہ کیسے سوال اس کے ذہن میں آتے ہیں تو انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی صنعت میں لکھا کہ اگرچہ ظاہر میں صحیح بخاری اور حدیث پڑھ کے پلاس لان کتابیں احمد نے شاہ اللہ رحمۃ اللہ کا نام بھی احمد ہے نا احمد نے اگرچہ مجھ سے لی ہے لیکن حقیقت میں میں نے اس اس سے سے حدیث کے الفاظ کی صنعت لی ہے لیکن حقیقت میں میں نے اس سے حدیث کی معانی کی صنعت لی ہے کہ جب یہ پوچھتا تھا تو پھر مجھے پتا چلتا تھا کہ اچھا اس حدیث سے یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو بتایا گیا کہ آگے کا دور اب ایسا آ جائے گا اب آگے کا دور کیسا آیا اہل حدیث حضرات کا ہندوستان میں نفوذ ہوا حدیث کی کتابیں ہی شاہ ولی اللہ اللہ علیہ کے اپنے شاگردوں نے حدیث شریف کی اشاعت شروع کی حدیث کے مطابق باتیں شروع ہوئیں ہوتے ہوتے اہل حدیث حضرات کی مساجد بنی یہ سب چیزیں ہوئی تو حدیث اور فقہ کی تصدیق کا دور آیا کہ حدیث بھی دیکھنی ہے فقہ بھی دیکھنی ہے اور غصہ نظر پیدا کرتی ہے وہ فقہی جمود جو تاری ہو گیا تھا اس فقہی جمود کو ختم کرنا ہے اسی لیے کہا اس فقہی جمود کے بعد کے مسافرین بڑی سخت انہوں نے مخالفت کی اور حدیث شریف کو انہوں نے لائے جس کو دیکھا اور یہ ساری چیزیں تو یہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اس نے مجھے یہ چیزیں بتائیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دنیا سے تشریف لے جانا کب ہوا یہ بات کب ہوئی صحابہ کے رام رضی اللہ کے متعلق ایسے واقعات مل جائیں گے کہ کسی کی روح نے آ کے کسی کو خبر دے دی یہ روح کا تزکیہ ہے اور ان کی سب سے بڑی بیماری اصل میں دنیا کی موت ہے یہ محبت دل سے ختم کرے ضرورت ایک الگ چیز ضرورت اس بات کی ہے کہ ہزار روپے گز کا کپڑا پہنے کوئی پرواہ نہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ زمین پہ بیٹھ جائے کوئی پرواہ نہیں دنیا کی محبت دل سے ختم ہونی چاہیے اور محبت ختم ہوتی ہے جب دین اور دنیا میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور آدمی کہتا ہے نہیں اللہ کو میں اس کو ترجیح دینی جب اللہ کو ترجیح دینے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی ترجیح دیتا ہے ہر آدمی اپنے دل میں سوچے کہ میرے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے جتنی میرے دل میں اللہ کی قدر ہے نا اتنی اللہ کے یہاں میری بھی قدر ہے جتنا میں خدا کو وزن دیتا ہوں اپنی ساری زندگی میں اس کے احکامات کو اتنا ہی اللہ میرے بارے میں بھی وزن دیتا ہے سیدھی سی بات ہے سیدھا سا اصول ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ آدمی یہ چاہے پھر روح کا رہے بڑی مشکل بات ہے یہ کہ خدا کا فضل ہو جائے وہ الگ بات ہے وہ روح سب سے زیادہ سبا چیز دنیا کی محبت ہے عہدے کی محبت پیسے کی محبت وہ شخصیات جن سے انسان کا بظاہر نفع اور نقصان وابستہ ہے ان کی پرستی اپنے آپ کو بڑی شخصیت کی نظروں میں بڑا ثابت کرنے کی جد و جہد یہ سب مرض ہے ایک آدمی بڑا ہے صدر ہے وزیر اعظم ہے پتہ نہیں چل کے اس کو وزارت ملنی ہے یا نہیں ملنی ایک آدمی سارے اسباب اور وسائل جھوٹ دیتا ہے اس کے پیچھے کہ کسی طرح اس کی نگاہ میں میں بڑا بن جاؤں ٹکٹ مل جائے کوئی اسمبلی کی سیٹ مل جائے کچھ بن جائے مل جائے تو وہ اس سے پوچھے کہ جو تم ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو اور سینکڑوں آدمیوں کو لے کے جا رہے ہو اس کے مقصد کیا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا جاننے لگے کل وہ میری واہ ہو جائے اسمبلی کی سیٹ مل جائے عہدہ مل جائے یہ دنیا نہیں ہے تو اور کیا جو حق اللہ کا تھا اس نے انسانوں کو اللہ کا حق دے دیا معذرت رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے انہوں نے کہا کہ انگور مل جائیں تو کیا اچھا ہو تو ان کی اہلیہ نے کسی کو انگور لینے بھیج دیا بولے کہ واپس آیا جب انگور ان کا نوکر تو اتنے میں ایک آدمی کی آواز آئی اس سے کہا کچھ کھانے کے لیے دے دو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نوکر کو کہا انگور سے دے دو تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا کہ جی چاہتا ہے انگور مل جائے پھر دوسری مرتبہ ایسے ہوا کوئی آ گیا پھر تیسری مرتبہ ایسے ہوا تو جب تیسری مرتبہ انہوں نے انگور دیے تو ان کی آئیڈیا نے جا کر اس فقیر کے درم ایک درم اس کے ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگی مجھے بیچ دو یہ پیسے لے لو اور کہا اگر میں نے اب تمہیں دیکھا نا تو پھر تمہاری خیر نہیں تمہیں انگور بھی نہیں کھانے دیتے سب کے پاس لے گئے اور صدا آ رہی تھی نا وہ سوال <clears throat> وہ اللہ کے لیے بازار گئے بہت خوبصورت جو چنی ہوئی ہوگی زمانے میں اپنے حسن کے اعتبار سے ایک باندھی خریدی اسے گھر لائے اور بچوں کو کہا دیکھو میں نے باندھی خریدی ہے کتنی خوبصورت لڑکی ہے انہوں نے کہا واقعی کا انتخاب ہے اسے کہنے جاؤ اللہ کے لیے آزاد کیا بچوں نے کہا یہ کیا آپ نے کیا کہنے کے میں نے جب پڑھی مما تو اللہ نے کہا تم حقیقت میں نیکی کے کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہے تو میں نے سوچا مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے عورتوں سے تعلق میں بڑی دلچسپی ہے خواہش ہے کی تو میں گیا اور سب سے خوبصورت خرید کے بعد ہی اللہ کے لیے آزاد کر دی تاکہ اللہ اس پہ گواہ رہے کہ مجھے جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی میں نے اللہ کی راہ میں دے دی یہ کیا چیز ہے اللہ تک پہنچنے کی جستجو اور جد و جہد ہے کہ کسی طرح اللہ تک پہنچا جائے روح کو پاک کیا جائے ساری زندگی اسی کام میں گزرتی ہے کہ کسی طرح روح کو پاک کرے دنیا کی محبت پھر اس کو آلودہ کر دیتی ہے روح پرواز کرنا چاہتی ہے اللہ کی طرف چلنا چاہتی ہے انسان سے مادے کی طرف کھینچتا ہے گندگی کی طرف کھینچتا ہے پھر وہ اپنی جان چھڑا سکتی ہے آپ سے لے آتا ہے یہ کشمکش رہتی ہے یہاں تک کہ آدمی کی روح جب غالب آ جائے اللہ کی یاد غالب آ جائے اللہ کا ذکر غالب آ جائے تو پھر جا کر اس کشمکش میں کچھ آدمی ذرا سا ڈھیلی پڑ جاتی ہے یہ کشمکش اور روح جو ہے وہ انسانی جسم پر غالب آ جاتی ہے پھر خدا کی کتاب کے تقاضے دیں کچھ پورے ہونے لگتے ہیں